حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا محرم کون سے کپڑے پہن سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قمیض پکڑی پاجامہ یعنی شلوار ٹوپی دار کرتا یعنی برانڈی اور موزے نہ پہنے ہاں اگر اس کے پاس جوتے نہ ہوں تو چمڑے کے موزے پہن سکتا ہے مگر انہیں ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ لے اور ایسے کپڑے نہ پہنو جنہیں زعفران یا ورس لگی ہوئی ہو سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار چھ سو ستر